عبداللہ بن جعفر زہری نے قاسم بن محمد سے ایسے آدمی کے بارے میں جواب دیا اس کے تہائی کو ایک گھر کی صورت میں جمع کر دیا جائے گا پھر انہوں نے کہا مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا ہمارا دین جس کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو